ایرج نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر کی چوٹی مشرق میں ہے اور فخر اور تکبر کرنا گھوڑے والوں اونٹ والوں اور زمینداروں میں ہوتا ہے جو عموماً گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں اور بکری والوں میں دل جمائی ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو ایک